گھوڑے والی ٹانگ آئیے شروع کرتے ہیں نندا بس سروس کی جس سٹیشن ویگن میں رابرٹ لانگ کو جگہ ملی اس میں پانچ سواریاں اور بھی تھیں Prince of Wales college Jammu کے کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب تھے جو کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں ہونے پر سری نگر جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی پنڈتانی بیوی صاحبہ تھیں اگرچہ اس وقت جموں میں کوئی ایک سو دس درجہ گرمی تھی لیکن حفظ مات گدم کے طور پر پروفیسر صاحب نے نسواری رنگ کے پٹوں کا چوڑی دار پجامہ اس کا ہم رنگ گلے کا گرم کوٹ اور سر پر اونی کنٹو پہنا ہوا تھا کندھوں پر آلہ پشمینے کی کتھائی رنگ کی کاڑی ہوئی چادر تھی پروفیسر صاحب کے کوٹ کی جیبیں پھول کر باہر نکلی ہوئی تھی ایک میں نمک الائچی سیاہ مرچ ادرک لونگ اور دار چینی کی پوڑیاں تھیں دوسری جیب میں لیمو اور امرت دھارے کی شیشیوں کے ڈبے تھے یہ انتظامات پروفیسر صاحب کی بیوی کے لیے تھے جسے بانحال روڈ کے پے پے موڑوں پر شدید چکر آیا کرتے تھے پنڈتانی نے سفید لٹھے کا فرن پہنا ہوا تھا جو کلیسائی رہباؤں کے لبادے کی طرح ٹخنوں ٹخنوں تک آتا تھا پاؤں میں لکڑی کی کھڑاویں تھیں سر پر گہرے سرخ پشمینے کی خوبصورت چادر تھی جس کے نیچے سے اس کی دراز زلفوں کا جوڑا سانپ کے پھن کی طرح جھانک رہا تھا ان کی عمر کوئی تیس برس کے قریب ہوگی رنگ گورا تھا جس میں گلابی رنگ کی ہلکی سی تحریر جھلک رہی تھی جموں کی تمازت سے کے گلاب گئے تھے اب سری نگر پہنچتے ہی ان پر تازگی آ جائے گی اور اس کے گال پھر کانگڑی میں دیکھتے ہوئے کوئلوں کی طرح تمتمانے لگیں گے پنڈتانی کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ناک اور آنکھیں تھی اس کی ستوہ ناک میں ایک نقابل بیان نزاکت تھی جیسے دودہی بلور کو تراش کر اسے سانچے میں ڈھالا گیا ہو اس کی گہری نیلگو آنکھوں میں بڑا حسین حسن تھا جیسے سکوتے شام میں کسی دور دراز جھیل پر سکون کی اداسی چھائی ہوئی ہو ماتھے پر کشکا تھا مانگ میں سہاگ کے سندور کی لکیر تھی اور ہونٹوں پر اخروٹ کے چھلکے کی سرخی کبوتر کے خون کی طرح چمک رہی تھی پنڈتانی کے ہاتھ میں سرخ سبز اور نیلے ابرک سے منڈی ہوئی ایک کانگڑی تھی اس میں وہ گھر سے راک بھر کے لائی تھی تاکہ سڑک کے موڑوں پر جب اس اس کا جی تو وہ آسانی سے میں میں کیا کر سکے اسی ویگن پرنس الرحیم سمرکندی بھی تھے ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ کے علاوہ ایک حسین و جمیل جوان پارسی خاتون تھی اس کا نام لولو تھا اور وہ پرنس سمرکندی کے ساتھ مسوری سے مہاراجہ بہادر کے مہمان کی حیثیت سے کشمیر میں موسم گرما گزارنے آ رہی تھی پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے گیبرٹ ڈین کی جوت پوری برجس اور بند گلے کا کوٹ پہنا ہوا تھا سر پر ہلکے فاختی رنگ کی فیلٹ ہیٹ تھی جس پر موتیوں اور ہیروں سے جڑا ہوا مور کے پر کا بروچ آویزہ تھا پرنس سمرکندی کی عمر پنتالیس برس سے زیادہ نہ تھی لیکن دیکھنے میں وہ کافی معمر نظر آتے تھے ان کے سرخ و سفید چہرے پر ریشم کے سلوٹوں کی طرح جھوریاں ہی جھوریاں تھیں اور آنکھوں کے پپوٹوں کے نیچے سیاہی مائل حلقوں کے درمیان سوجے ہوئے گوشت کی تھیلیاں سے لٹک رہی تھی اگر غور سے نظر جما کے دیکھا جائے تو پرنس سمرکندی کے ہاتھوں میں راشا کی ہلکی سی کپ کپاہٹ بھی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ باتیں کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو بار بار بڑے ڈرامائی انداز میں جھٹکا کرتے تھے جب وہ باتیں نہ کر رہے ہوں تو ان کے ہاتھ عموماً ایک خوبصورت ریشمی سکارف سے کھیلتے رہتے تھے جو ہر وقت اس مقصد کے لیے ان کی جیب میں موجود رہتا تھا بیگم سمرکندی کی عمر اپنے خامن سے کوئی دس برس کم تھی لیکن شکل و شباہت سے وہ پچیس چھبیس برس کی نوخیز دلہن سے زیادہ نظر نہ آتی تھی اس کا قد سرو کی طرح بلند اور جسم چنار کی طرح میجسٹک تھا آنکھیں بڑی بڑی غزالی تھیں جلد میں ایرانی کلینو ایسی نرمی اور دبازت کا احساس تھا اور رخسار کندھاری اناروں کی طرح دہکتے تھے بیگم سمرکندی کے بال کمر کمر تک لمبے تھے اور وہ انہیں بڑی خوبصورتی سے کھلا چھوڑ دیتی تھی اس کے سراپا میں جوانی اور صحت اور نسوانیت کی بڑی دلکش تکمیل نظر آتی تھی پرنس عبدالرحیم سمرکندی نے اپنا شجرہ نصب اصلی آرٹ پیپر پر سنہری حروف میں چھپوایا ہوا تھا جس کے مطابق ان کا حسب نصب چند پشت پہلے سمرکند اور بخارا کے شاہی خاندان کے ساتھ ملتا تھا جب ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہوا تو پرنس عبدالرحیم کے اباؤ اجداد غالباً اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے ہندوستان میں وارد ہوئے یہاں آ کر انہوں نے کمپنی بہادر کے نیچے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے ان کی دانست میں کمپنی بہادر ملکہ وکٹوریہ اعظم کے فرزند ارجمند کا اس میں گرامی تھا جو اپنی والدہ ماجدہ کا سکہ چلانے کے لیے بنفس نفیس ہندوستان بھیجے گئے تھے لیکن رفتہ رفتہ جب انہیں معلوم ہوا کہ کمپنی بہادر تو محض تاجروں کی ایک جماعت کا نام ہے تو اس کی ملازمت کو انہوں نے اپنے شاہی خاندان کے روایات کے منافی سمجھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو خیر بات کہا اور ہندوستانی راجوں مہاراجوں سے تعلقات پیدا کیے یہاں بھی انہیں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی چنانچہ پرنس عبد الرحیم سمرکندی اب تک بڑی وفاداری سے اپنے خاندان کی روایات پر گامزن تھے اور مہاراج گانے کشمیر پٹیالہ الور جے پور بیکانیر وغیرہ سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے ان میں سب سے زیادہ لگاؤ انہیں جموں و کشمیر کے مہاراجہ کے ساتھ تھا اور وہ پچھلے ستائیس برس سے برابر اس کی مصاحبت میں چلے آ رہے تھے اس وفاداری اور دوستی کے سلح میں سرکار نے انہیں سری نگر کے قریب ہی ایک وسیع و عریض باغ ایک شاندار کوٹھی دو پیکارڈ موٹروں کے علاوہ دربار میں کرسی نشین درجہ اول کا عزاز عطا فرمایا تھا راجو مہاراجوں کی برادری میں پرنس عبدالرحیم الرحیم سمرکندی کی بڑی مانگ تھی ایک ماہر اور جدی و پشتی درباری ہونے کے علاوہ وہ ایک اچھے دوست اور وفادار ساتھی بھی تھے اور ان کے کمالات کا شہرہ یورپ اور ہندوستان کے شاہی حلقوں میں عام تھا مہاراجگان اور مہارانیوں کی مشکلات اور ضروریات کو فوراً بھانپ جانا اور چشمہ زدن میں ان کے حل فراہم کر دینا ان کے ہاتھ کا کھیل تھا مہاراجہ الور کی ضروریات کے پیش نظر پرنس عبدالرحیم سمرکندی نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ریاست میں ہر آسامی کے لیے درخواست کے ساتھ امیدواروں کی تازہ ترین فوٹو بھی ضرور آنا چاہیے یہ ذرعی مشورہ کچھ ایسا کارامت ثابت ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے راج پہلا چھتیس گڑھ اور ایسٹرن سٹیشن ایجنسی کے سب راجوں اور رانیوں نے اس رسم کو بڑے شدومت سے اپنا لیا مہاراجہ پٹیالہ کی اکتالیسویں سالگرہ پر پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے انہیں ایک بجلی کی مشین تحفہ دی تھی جو انہوں نے خاص فرمائش کر کے پیلس میں بنوائی تھی اس مشین کی مدد سے مہاراجہ صاحب اکتالیس سال کی عمر میں بھی گیارہ عورتوں کی ٹیم کے ساتھ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ فٹ بال کا میچ کھیل سکتے تھے یوں بھی شاہی خاندان پر پرنس سمرکندی کا فیض بڑا عام تھا پانچ مہارانیوں اور پیدائشی نامرد مہاراجوں کے ہاں ولی عہد پیدا کرنا ان کا خاص کمال تھا جس کی برکت سے وہ ہندوستان کے بے شمار شاہی خاندانوں کی نسل برقرار رکھنے کے ذمہ دار تھے ریاست جموں و کشمیر پر بھی ان کا بڑا احسان تھا جب حضور مہاراجہ بہادر کی عمر چالیس برس ہونے کو آئی اور جکے بعد دیگرے چار مہارانیوں کے باوجود راج محل میں ولی عہد کے کوئی آسان نظر نہ آئے تو راج دربار میں بڑی تشویش پیدا ہونے لگی خاندان کی بڑی بوڑھیوں نے ہر دوار جا کر کشی کی راج گرو نے سونے اور چاندی کی جھنکار سے اپنے سوئے ہوئے خداؤں کو جھنگانے کی کوشش کی سونے کے کلس والے رگوناتھ مندر کے پجاریوں نے بھی حسب توفیق ہاتھ پاؤں مارے فرانس جرمنی انگلستان اور امریکہ سے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آئے ایک یوگی کے کہنے پر خود مہاراجہ بہادر بھی صبح سویرے لنگوٹ باندھ کر شبنمی گھاس پر آسن کی مشق فرمانے لگے لیکن شاہی نسل کے جو ناکے بند ہو چکے تھے وہ بند ہی رہے ساری ریاست کی ڈوگرا اور راجپوت برادری پر میوسی کا عالم چھانے لگا ولی اہد کا نہ ہونا نہ صرف راج گدی کے لیے پیچیدگیوں کا موجب ہوگا بلکہ یہ ڈوگرا اور راجپوتوں کی مردانگی پر بھی کلنگ کا زبردست ٹیکہ تھا چوتھی مہارانی کانگڑے کی تھی اور وہاں کے راجپوت ابھی سے جمعوں کے ڈوگرا راجپوتوں پر تانو تشنی پر اتر آئے تھے اس نازک وقت پر پرنس عبد الرحیم سمرکندی نے اپنی کرامت دکھائی اور مہارانی رانی تارہ دیوی کے بطن سے ایک خالص سو فیصدی راجپوتی خون والا ولی اہد برامد کر کے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے ڈوگروں کی لاج رکھ لی یہ موجزہ پیرس میں سر انجام دیا گیا تھا اور اس کی برکت سے مہاراجہ کو یراج مہارانی کو بیٹا ٹھاکر جموال سنگھ کو ڈیڑھ لاکھ سالانہ جاگیر اور پرنس عبدالرحیم سمرکندی کو سری نگر کے مضافات میں پھولوں اور پھلوں کے وسیع باغات عطا ہوئے تھے اسٹیشن ویگن میں داخل ہوتے ہی بیگم سمرکندی نے ناک بو چڑھا کر احتجاج کیا ڈارلنگ ہم اس کباڑ خانے میں کیسے سفر کریں گے ہائے میرا تو یہاں دم کھٹتا ہے بیگم سمرکندی کے لہجے میں خوبصورت سی بیگانگی تھی جو سمرکند اور بخارا کے شاہی خاندان کے افراد کے لہجے میں بہرحال ہونی ہی چاہیے پرنس سمرکندی نے اپنی بیگم کو کم اور اسٹیشن ویگن کے دوسرے مسافروں کو زیادہ مخاطب کر کے اس بات کی صفائی پیش کی کہ آج اپنی دو دو پیکارڈ گاڑیاں چھوڑ کر کرائے کی اس ویگن پر سوار ہونے کے لیے کیوں مجبور ہوئے ہیں ایک پیکارڈ جس پر وہ مسوری سے آ رہے تھے جموں پہنچ کر خراب ہوگی اگر وہ سری نگر ٹیلی فون کر دیتے تو شام تک ان کی دوسری پیکارڈ بھی آ جاتی لیکن جموں کی گرمی میں سارا دن کون بسر کرتا یوں بھی ان کے ایک اشارے پر صبح جموں کے سارے افسر جاگیردار سفید پوش اور کرسی نشین اپنی موٹر گاڑی کی خدمت میں پیش کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے لیکن اپنے آرام کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ان کے اصولوں کے خلاف ہے صاحب مہربان صرف آٹھ نو گھنٹے کی تو بات ہے شام کو ہم لوگ سری نگر پہنچ جائیں گے اس وقت تک جس طرح گزارا ہو سکے گزارا کرنا چاہیے اس تقریر کے بعد انہوں نے مسافروں کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات کو غور سے بھانپا کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب نے ان کا رتبہ پہچان کر پرنس عبدالرحیم سمرکندی کو خوب جھک کر سلام کیا خامن کا اشارہ پا کر ان کی پنڈتانی نے بھی اپنے ملمنی مخروطی ہاتھ جوڑ کر بیگم سمرکندی کو پرنام کیا اور وہ دونوں میاں بیوی پچھلی سیٹ پر یوں سمٹ کر بیٹھ گئے جیسے انہوں نے ویکن پر سوار ہو کر پرنس مرکندے کی شان میں کوئی بڑی گستاخی کی ہو رابرٹ لانگ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا جہاں سفید چمڑی سے واسطہ ہو وہاں پرنس سمرکندی ایک مختلف سوشل آرڈر کے قائل تھے چنانچہ انہوں نے خود پیش قدمی کر کے رابرٹ کے ساتھ اپنا تعارف کرایا اور بڑی نیاز مندی سے معذرت کی کہ ان کے ساتھ زیادہ سامان ہونے کی وجہ سے شاید اسے تکلیف ہوئی ہو رابرٹ لانگ نے خوش اخلاقی سے انہیں یقین دلایا کہ اسے مطلقاً کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور حقیقت میں وہ بڑے آرام میں ہے اس تعارف کے بعد پرنس سمرکندی نے رابرٹ لانگ کو قد کے ڈاک بنگلے میں اپنے ساتھ لنچ کھانے کے لیے مدعو کیا بیگم سمرکندی نے بھی تائید کی اور رابرٹ نے شکریہ کے ساتھ دعوت قبول کر لی جموں شہر سے نکل کر جب گاڑی مہاراجہ بہادر کے موسم سرما کے محلات کے قریب پہنچی تو پرنس سمرکندی نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ تازیمن اس مقام پر گاڑی کی رفتار بہت کم ہونی چاہیے جب تک محلات کے سامنے سے گزرتی رہی پرنس سمرکندی اپنی فیلٹ ہیٹ ہاتھ میں لیے مودبانہ بیٹھے رہے بیگم سمرکندی نے بڑے شوق سے لولو کو سرکار کے بیٹھنے کھانے اور سونے کے کمروں کی کھڑکیاں دکھائی کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب نے رومال منہ کے سامنے کر کے پرنس سمرکندی کے اس اظہار وفاداری پر خوب ناک چڑھائی اور کوہنی مار کر اپنی بیوی کو بھی یہ تماشا دیکھنے کی تلقین کی لیکن بیچاری پنڈتانی یہ منظر نہ دیکھ سکی کیونکہ وہ اپنے فرند کے گربان میں منہ ڈال کر کانگڑی میں بڑی شدت کے ساتھ کہہ کرنے میں مصروف تھی جموں سے اودم پور تک بے آب و پہاڑوں کا سلسلہ کو تھا نہ زیادہ چڑھائی تھی نہ اترائی لیکن سڑک بڑی پیچیدہ اور گھنگریالے بالوں کی طرح بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی کہیں کہیں بکریاں پہاڑ کی ڈھلوان پر جھاڑیاں چڑھتی ہوئی نظر آتی تھی کہیں کہیں اچانک کوئی پہاڑی جھرنا آ جاتا تھا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں چٹانوں پر ایسا جمود چھایا ہوا تھا کھیتوں میں خون خوار صورت اور بڑی بڑی مونچھوں والے ڈوگرے بیٹھے چلم پی رہے تھے یا اپنے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے ننگے پاؤں مٹر گشتی میں مصروف تھے کبھی کسی پگڈنڈی یا بورڈ پر اچانک کوئی ڈوگری آ جاتی تھی تو فضا میں ایک بجلی سی کون جاتی تھی رنگ برنگے چست کرتے سڈول ٹانگوں پر سانس کی طرح بل کھاتے ہوئے چوڑی دار پجامے کی طرح فضا میں لہراتی ہوئی رنگین چندریاں گورا گورا رنگ تیز تیز اکابی آنکھیں اس حسن میں ایک عجیب جلال تھا سر پر دودھ کی مٹکیاں یا لکڑی کے گٹھے اٹھائے جب یہ ڈوگریاں مستانہ چال سے پہاڑی پک ڈنڈیوں پر چلتی ہیں تو فضا میں ایک ارتاش سا چھا جاتا تھا سمرکندی بڑی فساحت اور بلاغت سے ڈوگری نسل کی فضیلت پر تبصرہ کر رہے تھے کیونکہ کہ حضور مہاراجہ بہادر بھی اسی نسل کے چشم و شراخ تھے مہربان صاحب یہ سمجھ لو کہ دنیا میں بس دو خاندانوں کا خون اب تک ناپاک نہیں ہوا ایک تو سرکار کا خاندان مبارک ہے اور صاحب مہربان دوسرا خاندان شہزادگان سمرکندی کا ہے ڈوگرا نسل گنگا جل کی طرح پوتر ہے اور خان صاحب مہربان شہزاد سمرکندی کا خون آب زمزم کی طرح مصفہ ہے پرنس عبدالرحیم سمرکندی نے جموں شہر سے نکلتے ہی اپنے ہینڈ بیگ سے cocktail shaker gin gin bitters اور سنتروں کی بوتلیں نکال لی تھیں اور خانب سمرکندی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اپنے سرتاج کو لذیذ سے لذیذ کاکٹیل تیار کر کے پیش کر رہی تھی پرنس سمرکندی بڑی فصاحت سے سرکار کے شکار کے شوق کی داستانیں سنا رہے تھے جب انہوں نے سرکار کے لیے سور شیر چیتے اور لیچ کے شکار کے لاجواب انتظامات کیے تھے کوئی آدھی درجن نوش جان فرما کے پرنس سمرکندی نے سرکار کو چھوڑ کر لولو کی طرف رجوع کیا جو بیزاری کے عالم میں بیٹھی مہاراجہ کے شکار کی تفصیلات اور خانم سمرکندی سے مہاراجہ کے محلات کے مختلف کمروں کی کلر سکیم فرنیچر کلینوں اور پردوں کے حالات میں سن رہی تھی نشے کی ترنگ میں آ کر پرنس سمرکندی نے لولو کے دائیں رخسار کے تل پر انگلی رکھ کے ایک ٹھنڈی سانس پری اور بڑی رکت سے فرمایا صاحب مہربان اس دل اویز دل کی کیا بات ہے لولو میری جان ہمارے اباؤ اجداد نے تمہارے اس خال پر سمرکند اور بخارا کی پادشاہی قربان کر دی تھی ہائے صاحب مہربان مخال ہندوش منشم سمرکند و بخارا لولو نے غصے سے پرنس سمرکندی کا ہاتھ ایک طرف جھٹک دیا اور احتجاجن ان کی بیوی کی طرف دیکھا خانہ مسکرانے لگی لولو تو ان کی باتوں کا خیال نہ کر یہ تو تیرے باپ کی جگہ ہے ایسے ہی مزاق کرنا تو ان کی عادت ہے سرکار کو ان کا مزاق بہت پسند ہے ایک روز انہوں نے سرکار کے سامنے ہر بائی نس کو چوم لیا تھا پیلس میں بڑا شور ہوا لیکن سرکار نے کہا کوئی بات نہیں پرنس سمرکندی تو مہارانی کا بھائی ہے لیکن لولو پر ان نے کچھ اثر نہ کیا پرنس سمرکندی اب اس کے رخسار کے تل سے ہٹ کر اس کی کمر کی گولائی ناپنے پر اتر آئے تھے اور اس عمل میں بار بار اسے اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے برسر عام یہ اظہار عشق دیکھ کر لولو کا منہ غصہ سے لال ہو گیا اس نے ہاتھ گھما کر پرنس مرکندی کے منہ پر ایک زناٹے کا تماچا رسید کیا اور او یو ڈیم سوین کہتی ہوئی ان کے پاس سے اٹھ کر دوسری سیٹ پر آ بیٹھی لولو کے تماچے نے پرنس مرکندی پر خاطر خواہ اثر کیا یکے بعد دیگرے دو اور کاکٹیل اپنے گلے میں انڈیل کر وہ اپنی خانم کے ساتھ لپٹ گئے اور اس کی گردن پر منہ رکھ کے بے اختیار رونے لگے خانم بڑی شفقت سے اس کا سر سہلانے لگی اور رفتہ رفتہ ہچکیوں کے درمیان پرنس سمرکندی ایک مصنوم بچے کی طرح سو گئے خانم نے ان کا سر بڑی احتیاط سے اپنی گردن سے اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمرکندی اس گداس مخملی تکیہ پر لیٹے لیٹے خراٹے لینے لگے خراٹوں کی شدت سے پرنس سمرکندی کا جھنیوں زدہ چہرہ ایک پرانے فٹ پال کے مانند پھیلتا اور سکڑتا تھا جس میں بڑی کوشش سے ہوا بھری جائے لیکن وہ ہر بار نکل جائے رکسانوں اور ہونٹوں کے اس زیرو بم کے ساتھ ان کی مصنوعی دانتوں کا جبڑا بھی ڈھیلا ہو گیا تھا اور ہر خراتے کے ساتھ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ کھٹاک سے باہر آ پڑے گا خانم سمرکندی نے اپنے ریشمی ڈبٹے کا پلو اپنے سرطاز کے چہرے پر ڈال دیا اور پھر ملامت سے پر آنکھوں سے لولو کی طرف دیکھا لولو سیٹ کے کنارے یوں بیٹھی تھی جیسے خطرے کا اشارہ پاتے ہی اٹھ کر بھاگنے پر امادہ ہو غصے سے اس کا چہرہ تنا ہوا تھا اور اس کے رنگ کی قدرتی پل پلاہٹ میں اب ایک ہلکی کرمزی جھلک بھی منوایا تھی خانم سمرکندی کو اپنی طرف گھورتے دے کر لولو نے خود بھی پیش قدمی کی مجھے افسوس ہے آنٹی لیکن میں سری نگر نہیں جانا چاہتی میں قد سے کسی بس پر واپس آ جاؤں گی لولو کا عظم سن کر خانم سمرکندی کی آنکھوں سے ملامت کی خشونت یوں غائب ہو گئی جیسے ابلتی ہوئی ہنڈیا کی بھاپ ہوا میں آ کر یک یک تحلیل ہو جاتی ہے ملامت کی جگہ اب اس کی آنکھوں میں لجاہت خوش آمد اور آجزی کے موٹے موٹے آنکھوں آگئے وہ جلدی سے اٹھی کے لولو کو گلے سے لگا لے اس عمل میں اسے سرتاج کا بھی خیال نہ رہا جو اس کے زانوں کے تقیہ پر سر ٹکائے مزے سے پڑا سو رہا تھا بیکم سمرکندی جب سرت سے اٹھی تو پرنس سمرکندی کا سر تربوز کی طرح ہوا میں اچھر کر پہلے سیٹ کے گدے پر گرا اور پھر ریباؤنڈ کر کے سیٹ کی چوبی پشت کے ساتھ کٹاک سے ٹکرایا لیکن بیگم سمرکندی کے مشاک ہاتھوں کے بنائے ہوئے آٹھ کاک ٹیلز کا نشہ اتنا کچا نہ تھا کہ اس معمولی سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتا میری پیاری لولو جان بیگم سمرکندی نے لولو کو گلے سے لگا کر کہا تم اتنی سی بات پر بگڑ گئی لو تم میرے منہ پر جتنے تماچے جی چاہے مار لو بیگم سمرکندی نے اپنے گالوں کے کندھاری انار لولو کے سامنے جھکا دیے لیکن یہ پیشکش بھی لولو کے غصے کو ٹھنڈا نہ کر سکی میری جان لولو بیگم سمرکندی نے اب اپنی آواز میں رکت پیدا کر کے کہا تم نے اس درویش کی بات کا برا بنا لیا دیکھو تو میرا فقیر کس طرح ایک بزرر خرگوش کی طرح سویا پڑا ہے میں نے پورے پچیس سال اس کے ساتھ گزارے ہیں خدا کی قسم اس میں عورت کو ضرر پہنچانے کا مادہ ہی نہیں یہ کہہ کر بیگم سمرکندی نے لولو کو مانی خیز انداز سے جھنجھوڑا اور اپنا چنار ایسا مجیسٹک جسم تان کر جھرجھری سی لی اپنے خامد کی مصومیت کا دعویٰ کو جھوٹا نہ تھا کیونکہ پچیس سالہ ازدواجی زندگی کے باوجود پرنس سمرکندی اپنے اباؤ اجداد کی شاہی نسل برقرار رکھنے کے لیے کوئی صورت پیدا نہ کر سکے تھے یہ بھی قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ ہندوستانی ریاستوں کے لیے ولی عہد فراہم کرنے والا پرنس سمرکندی خود اس نعمت سے محروم تھا پرنس سمرکندی کی جسمانی اور جنسی صلاحیتوں کی تفصیلات نے بھی لولو کے دل کو نرم نہ کیا وہ بدستور منہ پھلائے بیٹھی رہی اور قد سے کسی بس پر واپس آنے کا دوبارہ اعلان کیا لولو کے اس زندہ خانم سمرکندی کے احساب کو شل کر دیا اس کے جسم کے شاندار چنار پر پت جھڑ کی سی بیرون کی چھا گئی آنکھوں کے بڑے پیالے میں آنسو چھلک آئے اور خانم سمرکندی کو اپنے شاہی خاندان کا مستقبل بڑا تاریخ نظر آنے لگا کیا کیا جتن کر کے انہوں نے لولو کو سرکار کا مہمان بننے پر وعدہ کیا تھا اب اگر وہ راستے ہی میں واپس لوٹ گئی تو وہ سری نگر جا کر سرکار کو کیا منہ دکھائیں گی اپنے خطوط میں انہوں نے لولو کی دل آویز رانائی اس کے چھلیرے بدن کی نزاکت اور اس کے کندن کی طرح دہکتے رنگ کو نئے نئے زاویوں سے پیش کیا تھا اور اب سرکار بڑی شدت سے اس کی آمد کا انتظار فرما رہے ہوں گے اگر لولو سری نگر نہ گئی تو شہان سے سمرکند کی تاریخی نہ کٹ جائے گی اور راج دربار میں ان کے رتبہ علی کو بڑا صدمہ پہنچے گا راج دربار کا دستور تھا کہ ہر سال بہار کے موسم میں سرکار کے مقربین خاص بڑی جستجو کے بعد مہاراجہ بہادر کے لیے حسین و جمیل مہمان لایا کرتے تھے حضور مہاراجہ بہادر کی ذات مبارک تو عشق کی اس منزل پر پہنچ چکی تھی جسے مرزا غالب نے یوں ادا کیا ہے گر ہاتھ میں نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے چنانچہ جنسی لحاظ سے ان مہمانوں پر تذکیر و تانیز کی کوئی قید نہ تھی جسے ساغر ملتا تھا وہ ساغر لے آتا تھا جسے مینا اثر ہوتی تھی وہ مینا حاضر کرتا تھا پچھلے ستائیس برس سے پرنس سمرکند بڑی باقاعدگی سے ساغر و مینا کے اس کاروبار میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے سرکار کو ان کے حسن معاملہ پر بڑا بھروسہ تھا اس وجہ سے دوسرے درباری دل ہی دل میں پرنس سمرکندی اور خانم سمرکندی کے خلاف بہت کڑتے تھے اب اگر وہ لولو کے بغیر سری نگر پہنچے تو ستائیس برس کے بے داغ اور شاندار ریکارڈ کے بعد ان کی یہ پہلی شکست ہوگی خانم سمرکندی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے جو اس کے سلکی بلاؤز پر پھیل پھیل کر جذب ہو جاتے تھے لول بدستور دستور غصے کے جوش سے کمان کی طرح تنی بیٹھی رہی مجھے افسوس ہے آنٹی میرا ذرہ بھر بھی ارادہ رہی کہ آپ کو کوئی رنج پہنچے لیکن میں آگے نہیں جا سکتی مجھے قد سے واپس آنا ہی ہوگا لو لو میری جان تم بہت غصے میں ہو اس وقت تم میری کوئی بات نہ مانو گی میرے درویش کو اٹھنے دو وہ تمہیں ضرور منا لے گا میرا فقیر سب کو منا لیتا ہے لو لو میری جان دیکھو اب چڑھائی شروع ہو گئی ہے یہ لو ایک فروٹ ڈراپ جوس لو تمہاری طبیعت بشاش رہے گی نے اپنے سے ایل لیمن نکال کر لولو کو دیا اور پھر آئینہ دے کر اپنے چہرے پر مقبلی پھرکے سے پورڈر کیا اودم پور کے بعد بانحال روڈ کی چڑھائی شروع ہو گئی تھی پیچ در پیچ چکر کھاتی ہوئی سڑک مہے پہاڑ کے گرد ایک سیاہ اشدہی کی طرح لپٹی ہوئی جا رہی تھی کشمیری پروفیسر کی پنڈتانی بیوی کا جی اب اور بھی مت لگا تھا پروفیسر صاحب خود ہماتن گوش بنے بیٹھے تھے اور پرنس امرکندی خانم اور لولو کے ڈرامے کا ہر لفظ اور ہر سین بڑی محنت سے ذہن نشین کر رہا تھا پے در پہ چکروں کی وجہ سے رابرٹ لانگ کا جی بھی کچا ہونے لگا تھا اور وہ سیٹ پر سر ٹیک کر آنکھیں مند کیا آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی ایک بجے کے قریب جب اسٹیشن ویگن قد کے ڈاک بنگلے کے سامنے جا کر رکی تو خانم سمرکندی کا معصوم درویش بھی اپنے مراقبے سے بیدار ہو چکا تھا اور پرنس سمرکندی اپنی پشت ہاں پشت کی دربار داری کے آداب جمع کر کے لولو کی خوش آمد میں لگے ہوئے تھے ان کی زبان کی مٹھاس میں بہت سی ریاستوں کے تخت اور تاج اپنے تاجداروں سمیت ایک مکھی کی طرح بے و پا گرفتار تھے بیچاری لولو کی کیا میں جال تھی کہ ان کے سحر سے بچ نکلتی چنانچہ جب پرنس سمرکندی اپنی خانم لولو اور رابرٹ لانگ کے ساتھ ڈاک منگلے میں لنچ پر بیٹھے تو ساری رنجشیں بیئر کے جھاگ دار گلاسوں میں ڈوب کر مٹ چکی تھی اور مچھلی مرخ پلاؤ کوفتے اور بلائی دار سویوں کے ہر کورس کے ساتھ دوستی اور وفاداری کا ایک نیا باپ کھل رہا تھا لنچ کے بعد کیلولا کا اہتمام تھا پرنس سمرکندی اور خانم لباس شاہ خبی زیب تن کر کے ایک کمرے میں چلے گئے لولو نے برامدے میں آرام کرسی کو انتخاب کیا اور رابرٹ ٹانگ کو نظام دین سکے کی جستجو ہوئی جو اس ڈاک بنگلے میں پانی لایا کرتا تھا اس نے ڈاک بنگلے کے بیرے سے نظام دین کے گھر کا پتہ پوچھا بیرا رابرٹ لانگ کی معلومات کی وسعت اور اس کے انتخاب کی صحت پر مسکرایا صاحب اس کی ٹانگ میں پھوڑا نکلا ہوا ہے دس بارہ روز سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہے اور ڈاک منگلہ میں پانی نہیں لاتا کوئی بات نہیں رابرٹ لانگ نے کہا تم مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دو میں خود اسے دیکھنے جاؤں گا بینے نے سر ہلا کر میوسی کا اظہار کیا کوئی فائدہ نہیں صاحب اس کے پاس بڑا اچھا دانا ہے لیکن وہ اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتا وزیر و وزارت صاحب پولیس کپتان صاحب تحصیلدار صاحب تھانے دار صاحب سب کوشش کر رہے ہیں ہم نے بھی آپ جیسے صاحب لوگوں کے لیے بڑے بڑے جتن کیے ہیں لیکن وہ حرامی نظام دن کسی طرح قابو میں نہیں آتا اس کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں صاحب اس اطلاع کے بعد میں نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر صاحب کا جی چاہتا ہے تو وہ دس منٹ میں خیلہ بستی تیلی کی سترہ سالہ لڑکی لا سکتا ہے شکل و صورت میں وہ کسی طرح نظام دین کی جمیلہ سے کم نہیں اس کا خاص طور امتیاز یہ ہے کہ ایک روز جب سرکار یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر خیرہ بستی تیلی کی بیٹی پر پڑی جو ایک پتلی سی چادر اوڑے نشیبی چشمے پر بیٹھی نہا رہی تھی سرکار نے اپنی موٹر روکی اور مووی کیمرہ نکال کر اس کے بہت سے فوٹو لیے رابرٹ لانگ نے بڑی کوشش سے بیروں کو یقین دلایا کہ اس کو خیرہ بستی تیلی کی بیٹی اور اس کے خاص اعزازات سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے البتہ وہ نظام دین بہشتی سے ملنا چاہتا ہے کیا بہرہ اس کی مدد کر سکتا ہے پہلے نے توان اور کرہن خیلہ بستی تیلی کی بیٹی کا بیان چھوڑ کر رابرٹ لانگ کی طرف میوسی سے دیکھا جو اس رنگین اور گداز حقیقت کو چھوڑ کر خواہ مخواہ نظام دین کا کھمبا نوچنے چلا تھا خیر اس نے باورچی خانے سے ایک چھوکرے کو بلا کر رابرٹ لانگ کے ساتھ کر دیا کہ وہ اسے نظام دین سکے کے گھر لے جائے پہاڑی پک ڈنڈیاں چڑھتے چڑھتے رابرٹ لانگ کا سانس پھول گیا لیکن ان کا رہنما لڑکا ایک سب سار گلہری کی طرح بھاگتا پھلانگتا پھسلتا بڑھتا گیا پہاڑ کی ڈھلوان پر جا بجا خوشنما کوٹیاں سانپ کی چھتریوں کی طرح استادہ تھیں کہیں کہیں جھرنوں کا سرود تھا کسی جگہ ناشپتی کے درختوں سے جھولے بھی لٹک رہے تھے کوئی ڈیڑھ دو میل چل کر چیڑ کے گنجان درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جنگل کی ہوا ان درختوں کے بیچ بڑی مہیب چیخیں مارتی ہوئی گزرتی تھی ان چیخوں کے علاوہ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا اور اس سناٹے میں نظام دین سکے کی جھونپڑی واقعہ تھی نظام دین اپنی جھونپڑی کے آگے ایک کھاٹ پر بیٹھا تھا اس نے پھوڑے والی دائی ٹانگ کھول کر دھوپ میں پھلائی ہوئی تھی اور ہاتھوں سے پہاڑی سن ککڑے کی رسیاں بنا رہا تھا ڈاک منگلے کے چھوکرے کے ساتھ ایک گورے صاحب کو اپنی طرف آتے دے کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور حفظ مات قدم کے طور پر وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا خبردار نظام دین نے ڈاک منگے والے چھوکرے کو ڈانٹ کر للکارا تم اپنی ماں کے قسم کو کہاں لا رہے ہو میں تم دونوں حرام زادوں کی گردن کاٹ دوں گا رابرٹ لانگ نے اپنی امن پسندی کے اظہار میں اپنا سفید رومال ہوا میں لہرایا تم یہ رومال اپنی ماں کو دکھاؤ نظام دن غصے سے پاگل ہو کر چلایا یہ رومال اپنی بہن کو دو یہاں کس سالی کے پاس آ رہے ہو جاؤ خبردار میں جان سے مار ڈالوں گا ایک چھوٹا سا پتھر سنسناتا ہوا آیا اور ڈاک منگلے کے چھوکرے کے ننگے سا پر کھٹاک سے لگا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور نظام دین کو گالیاں دینے رونے لگا رابرٹ لانگ نے دیکھا کہ نظام دین کے پیچھے ایک نو عمر لڑکی کمیز کی جھولی میں پتھر بھرے بپری ہوئی شیرنی کی طرح کھڑی تھی بائیں ہاتھ سے اس نے جھولی تھامی ہوئی تھی اور دائیں ہاتھ سے وہ بڑی سرت کے ساتھ پتھر نکال نکال کر رابرٹ لانگ کو نشانہ بنا رہی تھی اس ایگزرشن کی وجہ سے اس کے گال تمتما رہے تھے اور اس کے پریشان بالوں کی ایک لٹ کسیلی ناگن کی طرح بل کھاتے ہوئی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی رابرٹ نانگ پچھلی جنگ میں کئی محاذوں کا دورہ کر چکا تھا اور گولیوں کی بچھان میں اسے آگے بڑھنے کی کافی مشق تھی چنانچہ اس نے اپنی ہیڈ کو ڈھال کی طرح سامنے کر کے سر جھکا لیا اور تیز تیز کرانچے ہوا نظام دین کے پاس پہنچ گیا جمیلہ سفیدے کے بوٹے کی طرح کانپنے لگی پتھروں کی جھولی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ ایک زخم خوردہ ہرنی کی طرح دردناک چیخیں مارتی جھونپڑے میں بھاگ گئی نظام الدین نے اپنی لاٹھی ہوا میں گھما کر رابر لانگ پر پار کرنا چاہا لیکن اس کے پھوڑے والی زخمی ٹانگ نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ تیورا کے چار پائی پر گر گیا اس بے بسی کی حالت میں اس نے بھی وہی کیا جو ہر بے بس انسان کرتا ہے وہ دھاڑے مار مار کر رونے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا